بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العنقبوت آیت سات والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ترجمہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے گناہوں کو ان پر سے اتار دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز غنی اور بے پرواہ ہے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ غنی اور بے نیاز ہونے کے باوجود اپنی رحمت اور مہربانی سے تمہاری محنتوں کی قدر فرماتا انہیں قبول فرماتا ہے اور ان پر تمہیں معافی مغفرت اور انعام عطا فرماتا ہے آخرت میں ایمان کی برکت سے نیکیاں ملیں گی اور برائیاں معاف ہوں گی ایمان اور اعمال صالحہ سبب مغفرت و کفارہ ہیں